کرشن چندر کی کہانی کرشن چندر کی کہانی پھول کی تنہائی وہ مجھے مخاطب وہ تم کہہ کر کبھی مخاطب نہ ہوتا لیکن اس نے میری بوسی کے ساتھ غسل خانہ ہو اس کے ساتھ غسل خانہ ہو سامنے لون ہو لون میں ہری گھاس ہو اور گھاس کے کنارے پسینہ بیٹھی ہو دلال نے تصویر مکمل کی پسینہ بیٹھی ہو میں پچیس روپے دلال زور سے دی کی طرح چلنے لگا میں دی لیکن رسی ہر ایک کی طرح چلنے لگا میں گیا تھا لیکن رسی ہر ایک بیچ میں تھا میں مداری سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں یا ریل گاڑی کا گھوم جیسا انسان ایک آمیانہ اور سستی قسم کی ماری سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں مدھم سنہری روشنی باہر ایک خوبصورت یا ریل گاڑی کا گھوم بھی ہی کیوں نہ ہو لوں گا جیسا انسان ایک آگڑی پر چڑھ کر پہلی منزل پر ایک خوبصورت خوبصورت کمرہ لیم شیپ مدھم سنہری روشنی نیلے پتھر والا آتے باہر ایک خوبصورت تھی اسے ملحق ایک کے لیے اور اس کے بعد ساری زندگی منہ چڑھانے کے بھی کیوں نہ ہو خوشائن تھا کہ میں جلدی سے دروازہ کھول کر ملحقہ غسل خانے پر ہلکے نیلے رنگ کی ٹائلیں ہرے رنگ کی واش بیسن اور اسی رنگ کا باٹ ٹب سانپ لوں گا میں نے دل سے کہا مگر تو تھا جس پر ہری ہری گھاس کے کنارے پھول ادبی پر اس کا کرایہ کتنا ہوگا چار ڈروب نیلے پتھر والا آز و ادا کی کیفیت نہ دی ایک طرف کچن تھا کچن سے باہر برآمدہ تھی اسے ملحق ایک لال سے پوچھا کے کے لیے اور اس پھول اگانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے میں نے کہا دھوپ والی چھتری کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور بیوی میاں اگر میرے پاس بیوی ہوتی تو میں مکان ڈھونڈتا ایک کچن نہ ڈھونڈتا اچھا خوب والی چھتری کے بجائے اپنی کالی بوسیدہ سیپ ہر ہو گیا تیسرا مکان جو میں نے پر ہلکے نیلے رنگ کی ٹائلیں تھا جس پر ہری ہری گھاس کے کنارے پھول کھلے ہوئے تھے ان کے قریب سات رنگوں والی دھوپ چھتری کے نیچے غسل خانہ ہونا چاہیے تھا جب میں نے دلال سے پوچھا تو ان ادب اور غسل خانہ سیڑھی جانے والی سیڑھی ڈرتا روپے میں نے چیخ کر کہا والا مکان دکھانے کو کہا ہے ادا کی کیفیت نہ دکان پسند آ جائے یہاں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک طرف کچن دان لینے نکلتے ہیں اور پچیس روپے والے مکان منزل والی دلال سے پوچھا رام ملتانی دلال نے کہا اس بلڈنگ کے پوچھا دلال حیرت سے میری طرف دیکھنے پھول اگانے کے بستر بھی منع ہوگا مسٹر میں مکان دیکھنے آیا ہوں ونوبا ایک کچن نہ ڈھونڈتا اٹل جھکائے میرے پیچھے آ گیا اب دلال مجھے جس مکان میں اوب والی چھتری کے بجائے منزل پر ایک کمرہ تواروں پر تیس برس کی پرانی سفیدی تھی جو پہ اپنے تصور ہو تو کے غسل خانہ ہونا چاہیے تھا خانے میں اور غسل خانہ سیڑھی والا اٹھارہ انچ لمبا جانے والی سیڑھی کہ اس کافر ادا نے اپنے ڈرتا یہ غسل خانہ کس کے میں نے گھبرا روپے میں نے چیخ کر کہا والا مکان دکھانے کو کہا ہے اور تم ہو کہ سینکڑوں کی بات کرتے نہیں تھکتے دلال نے کہا میرا کام تو آپ کو مکان دکھانا ہے کیا معلوم آپ کو کون سا مکان پسند آ جائے یہاں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ پچیس روپے والا مکان ڈھونڈنے آتے ہیں اور چار سو والا مکان لے لیتے ہیں ایسے بھی دیکھیں کہ چار سو روپے والا مکان لینے نکلتے ہیں اور پچیس روپے والے مکان پر کانائیں ہو جاتے ہیں گاہک کا کچھ پتہ نہیں چلتا اب دلال جس بلڈنگ کے اندر مجھے منزل والی اور جہاز نما تھی اور اس کی چھت سے کنکریٹ کے چھتے پر ایک دخانی جہاز کی تصویر بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا تھا ایس ایس آتما رام ملتانی دلال نے کہا اس بلڈنگ کے اندر گوشت کھانا منع ہے پیاز کھانا منع ہے شراب پینا منع ہے تو یہاں بیوی کے ساتھ رہنا بھی منع ہوگا میں نے پوچھا دلال حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا پھر یہاں سوچنا بھی منع ہوگا آسمان کی طرف تکنا بھی منع ہوگا زور سے قہقہ لگانا بھی منع ہوگا بستر پر اوندے لیٹ کر سگریٹ پینا بھی منع ہوگا کندھے پر تولیہ ڈال کر اور دروازے پر کھڑے ہو کر سیڑھیوں سے اترتی ہوئی کسی شوخ حسینہ کو دیکھنا بھی منع ہوگا مسٹر میں مکان دیکھنے آیا ہوں ونوبا بھاوے کے آشرم میں داخلہ لینے نہیں آیا یہ کہہ کر میں مکان سے باہر ہو گیا دلال شرم سے سر جھکائے میرے پیچھے آ گیا اب دلال مجھے جس مکان میں لے گیا وہ واقعی پچیس روپے والا مکان معلوم ہوتا تھا نہ لان نہ گھاس نہ پھول چوتھی منزل پر ایک کمرہ تھا کھڑکیوں پر لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں تاکہ مالک مکان کے تقاضوں سے گھبرا کر کرایہ دار کھڑکی سے نہ کود سکے دیواروں پر تیس برس کی پرانی سفیدی تھی جو اب سیاہی میں تبدیل ہو رہی تھی چھت کے سیاہ جالوں کے درمیان ایک بجلی کا پرانا پنکھا لٹک رہا تھا میں نے بھی اپنے تصور میں منظور کر لیا تھا کہ چلو لون نہ صحیح گھاس نہ صحیح پھول نہ صحیح حسینہ نہ صحیح اس کمرے میں پنکھے کا حک تو ہے جسے لٹک کر جان تو بولی آپ پچاس خانے میں کان نہیں دکھا سکتے تو میرے تین روپے واپس کر دو دلال والا اٹھارہ انچ لمبا گنچا نہ ہو تو میں آپ کو پچیس روپے والا مکان تھا کہ اس کافر ادا نے اپنے پیجا ہے سولہ روپے والا مکان ہے تو سولہ روپے والا ہی مکان دکھاؤ سولہ روپے والا مکان بھی خالی نہیں ہے البتہ ایک ہے یہ غسل خانہ کس میرے لائق کیوں نہیں میں نے گندی بستی کے دلال کی جانب دیکھ کر پوچھا گندی بستی کے دلال نے تو بہت اچھا ہے کھولی میں نے گھبرا تھا اور چوڑیوں کے کارخانے میں کام کرتا تھا مزدور تھا تو کیا ہوا آخر وہ چوڑیاں بناتا تھا چوریاں تو نہیں کرتا تھا نہیں صاحب گندی بستی کا دلال اپنی کمر کھجاتے ہوئے بولا تھا تو وہ چوڑیاں بنانے والا مگر دھوکنی دھونکتے دھونکتے اور جلتی ہوئی ریت پھانکتے پھانک تو اس میں کیا ہے ہر ایک شخص اپنی زندگی میں بیمار ہوتا ہے اور کھانے سے بیمار ہو تم سمجھتے نہیں ہو صاحب گندی بستی کا دلال تپے وہ مر گیا تو اس کی بیوی اور بچے یہ کھولی خالی کر گئے کیونکہ وہ سولہ روپے کرایہ نہیں دے سکتے تھے وہ شہر کے باہر جھوپڑیوں میں چلے گئے جہاں اینٹ ڈھونے والے رہتے ہیں اس لیے میں تم کو بولتا ہوں کہ یہ کھولی خالی تو ہے پر تمہارے لائق نہیں ہے چھوٹی سی کھولی تھی تاریخ دیواریں چرچراتا ہوا دروازہ زنگ آلود کنڈی کھڑکی کی زنگ آلود سلاخیں اور آہنی سلاخوں کے باہر گندی اینٹوں والی موری میں نے باہر سے نظر ہٹا کر پھر اندر دیکھا تو ایک کونے میں پانی کا نل نظر آیا جس کے منہ پر میلی دھجیاں ٹھوسی گئی تھی پھر بھی ان دھجیوں کے آخری سرے سے پانی سبزی مائل فرش پر ترپ ترپ کر بہ رہا تھا جیسے خون زخم سے بہتا ہے پھر مجھے ایک کونے میں مٹی کا گملہ نظر آیا جس میں گلاب کی شاخ پر صرف ایک پھول تھا گلاب کا بہت بڑا سرخ پھول یہ کیا ہے گندی بستی کا دلال اپنے پیلے پیلے دانت نکال کر ہنستا ہوا بولا یہ تمہارے لیے ہے صاحب میرے لیے میں نے حیرت سے پوچھا ہاں صاحب دلال نے کہا مرتے سمے مرنے والے نے کہا تھا جو کوئی میری جگہ اس کمرے میں آئے اسے یہ گملہ دے دینا اور اسے بولنا کہ ہر روز اس کی مٹی میں پانی دے جس سے یہ گلاب کا پودا ہرا رہے پگلا تھا وہ یکایک میرے سارے بدن میں جھرجھری سی دوڑی اور مجھے کانپتا ہوا چھوڑ گئی میں ان تاریخ دیواروں میں گرے ہوئے اسی گلاب کے پھول کو دیکھنے لگا چاروں طرف گھٹن اور سیلن اور نا امیدی اور یہ پھول اکیلا اندھیرے میں اور گندگی میں اور بھوک میں اور بدسورتی میں یہ پھول تنگی اینٹوں والے تاکچے میں مکڑی کے لٹکتے ہوئے گلیز جالوں میں زنگ آہنی سلاخوں کے درمیان یہ پھول اکیلا انسان کے دل میں اگتا ہوا اور انسان کے حوصلے اور بہادری اور عظمت کی طرح سر بلند فطرت سے لڑتا ہوا موت پر ہنستا ہوا لیکن یہ پھول مر جائے گا ایک دن یہ پھول مرجھا جائے گا میں نے سوچا اس کھولی کی غلیز گھٹن اس کی ساری شادابی چوس لے گی یہ تاریکی اس کا رنگ و روپ چھین لے گی اس پر مکڑی کے جالے پھیل جائیں گے اور یہ سیلی ہوئی دیواریں چاروں طرف سے تازہ ہوا روکے رہیں گی اور یہ پھول مرجھا جائے گا جیسے وہ چوڑی والا مزدور مرجھا گیا تھا لیکن یہ پھول زندہ رہے گا اور ہر روز لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے دلوں میں اگے گا جو چوڑی بناتے ہیں دفتر جاتے ہیں کرگا چلاتے ہیں اور اینٹ پر اینٹ اس طرح رکھتے ہیں جس طرح محبت کرنے والا انسان بوسے پہ بوسا رکھتا ہے یہ پھول ہر روز ان انسانوں کے دل میں اگے گا اور زندگی اور اس کی مسلسل جد و جہد کا جادو جگائے گا یہ پھول کبھی نہیں مر سکتا میں نے وہی کھولی کرائے پر لے لی ہے اور اس دن سے وہیں رہتا ہوں